اور یہی حدیث ہمیں ابن ابی عمر نے سنائی کہا عبد الوہاب نے بھی ایوب سے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھ سے ابو قلابہ نے نے بیان کیا کہا ہمیں ابو سلیمان مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ حدیث سنائی کہا میں کچھ لوگوں کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا ہم ہم عمر نوجوان تھے آگے دونوں یعنی حماد اور عبد الوہاب نے ابن علیہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو سینتیس